يرزقكم ان امسك رزقا بل لجوا في عتب ونفور فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل رأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل رأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بما معين صدق الله العظیم هو الذی جعل لكم الارض ذلولا وہ اللہ وہ ہے جس نے تمہارے تابع کر دیا زمین کو اس حال میں کہ اس کو پست بنا دیا فم شوفی منا کے بہا تم چلو زمین کے کندھے پر یعنی انتہائی تابے داری کرے گی زمین وکلو مررزقی ہی اور پھر اللہ کا رزق زمین میں سے کھاؤ اور اللہ کی طرف لوٹایا جائے گا امین تم منفسمہ یکس بکم الرز کیا مطمئن ہو گئے ہو تم اس ذات سے جس کا جس کی قدرت آسمان و زمینوں میں ہے کہ وہ تمہیں دھسا دے زمین میں ہی تمور اور زمین وہ لرزنے بھی لگے تو کیا کرو گے امین تم منفسما کیا تم مطمئن ہو گئے ہو اس ذات سے جس کی قدرت اور حکم آسمانوں میں بھی چلتا ہے کہ وہ تمہارے اوپر پتھروں کی بارش برسا دے تو کیا کرو گے ان قریب تم جان لو گے کئی فنظیر کہ میرا ڈرانا کیسا ہوا ولقد لد الزین قبل ہیں فقی فقان نقید البتہ تحقیق تقزیب کی ان لوگوں نے جو ان سے پہلے گزرے تو پھر انہوں نے انکار کا انجام پایا وہ کیسا ہوا اولم یرو یرز فو کہوں کیا وہ دیکھتے نہیں ہیں پرندوں کی طرف جو ان کے اوپر اڑتے ہیں سب بستہ ہو کر کبھی پاؤں پھیلاتے ہیں کبھی پاؤں سمیٹ لیتے ہیں مایوم سے کو الرحمان وہ فضا کے اندر اللہ کے مدد سے رک جاتے ہیں بلا شبہ ہر چیز کو اللہ دیکھتا ہے امن حاضر الزی ہوا چند القم مندون الرحمان کیا بھلا وہ یہ جو منکر شخص ہے تمہارے پاس کوئی لشکر ہے جو تمہاری مدد کرے گا اللہ کے عذاب کے مقابلہ کر کے کافر نہیں ہے مگر ایک دھوکے میں ہے افمن حاض الزی یرز و کم انم سکرز کا کون ہے وہ جو رزق دیتا ہے تمہیں اللہ رزق کو اگر روک لے تو کیا کر سکتے ہو بل لجو فی بنفو بس حقیقت یہ ہے کہ کافر اپنی مستیوں میں ہی سرگرداں اور شرارتوں میں ہی مدہوش ہیں اب یمشی اعلیٰ علی صراط مستقیم کیا بھلا وہ شخص جو منہ کے بل چلتا ہے زیادہ سیدھا چل سکتا ہے یا وہ شخص جو پاؤں کے ساتھ سیدھے راستے کے اوپر چل رہا ہے وہ بہتر چل سکتا ہے کل ہوزی ان شاقم اللہ وہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا پھیلایا زمین میں اور پھر تمہارے لیے آنکھ کان دل وغیرہ بنائے لیکن تم بہت کم اللہ کی نعمتوں کا شکر بجا لاتے ہو کلزی ذرا کمفلر ولی تفشر اور فرما دیجیے اللہ وہ ہے جس نے زمین کو تمہیں پھیلا دیا تفشرون پھر اسی کی طرف تم سب کو جمع بھی کیا جائے گا قیامت کا دن آ جائے گا کافر قیامت کے دن کے منکر ہیں وہ یوں کہتے ہیں متاح الواد ان کن تم صادقین کب ہوگا یہ وعدہ یعنی قیامت کے آنے کا اگر تم سچے ہو تو آ جائے اللہ اے نبی فرما دیجئے قیامت آئے گی تو ضرور لیکن اس کا حقیقی علم کہ کس سال کس دن کس ٹائم کتنے سالوں بعد آئے گی اس کا علم اللہ ہی کو ہے میں تو واضح ڈرانے والا پیغمبر ہوں فلما راؤ حز جب یہ لوگ کافر لوگ قیامت کو قریب دیکھیں گے اس وقت ان کو یقین ہو جائے گا سی ات وجوہ الزین کفرو قیامت کو جیسے دیکھیں گے تو کافروں کے چہرے سیاہ ہو جائیں گے انہیں کہا جائے گا حاض الزی کن تم بھی تدعون یہی وہ دن ہے جس کے بارے میں تم کہتے تھے کہ آ جائے آ جائے رہی تم اہل کنی اللہ اے نبی فرما دیجئے کہ تم غور کرو کہ بالفرض اللہ تعالیٰ مجھے میرے ساتھی ماننے والوں کو دنیا سے اٹھا لے یا رحم کرے ہم پر وہ تو ہمارا اللہ کا معاملہ ہے لیکن جس نے کفر کیا کافروں کو اللہ کے عذاب سے کون بچائے گا کلور ررحمن و آ بھی فرما دیجیے نبی میرا اللہ پر ایمان اسی پر بھروسہ ہے فستا لمون امن ہو وفی غلال ان قریب تم جان لو گے کہ کون گمراہ ہے فرما دیجیے ان لوگوں کو ارائی تم انسب ہما کم غورا کہ جو تم پانی دیکھتے ہو یہی پانی اگر اللہ تعالیٰ سکیڑ دے ختم کر دے تو فمئی یتی کم بما امائی کون ہے تم میں سے ایسا بندہ کہ جو نتھرا ہوا صاف ستھرا پانی لے کے آ جائے یہ سورہ ملک کا دوسرا رکوع ہے بات کی تھی کہ سورہ ملک کی بہت فضیلت ہے تیس ایتیں ہیں یاد کرنی چاہیے ویسے بندہ ہر روز اگر ناظرے بھی سورہ ملک پڑھتا رہے نا ہر روز بھی تو وہ اس کی برکت سے بھی خود یاد ہو جاتی ہے سورہ منجیہ بھی اس کو کہتے ہیں نجات دلانے والی واقعہ بھی کہتے ہیں بچانے والی آج کے سبق میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی چند باتوں کو ذکر کیا کہ قدرت کی نشانیوں کو دیکھ کر قادر کا انسان کو ادراک کرنا قادر کو پہچاننا آسان ہو جاتا ہے فرمایا الارض ضلول ضلول ذلت سے ہے ذلیل تابے دار کو کہتے ہیں دیکھو اللہ وہ ہے جس نے تمہارے نفع کی خاطر زمین کو تمہارے تابع بنا دیا یعنی اگر ساری زمین کو سخت بناتا اللہ لوہے کی طرح تو بھی اس کو اکھیڑنا مشکل ہوتا اور اگر وہ دل دل بنی ہوتی تو چلنا ہی مشکل ہوتا مکان بنانا ہی مشکل ہوتا جیسے کہیں کہیں اللہ نشانی دکھاتے ہیں ایسا ہوتا ہے تو ایسا بنایا کہ جب تم چاہو اس کو چیرنا پھاڑنا تو چیر پھاڑ سکتے ہو کھیتی باڑی کر سکتے ہو عمارت بنا سکتے ہو ایسا بھی نہیں کہ بہت لوہے کی طرح اور ایسا بھی نہیں کہ دل دل ہے تابے دار ہے زیادہ اتباع والی ہے قیامت کی نشانیوں میں یہ ہے نا کہ مکہ کے پہاڑوں کو توڑ دیا جائے گا اور بڑی بڑی عمارتیں بنائیں گے نا ایک ایک پہاڑ کے ایک ایک حصے کو حکومت سعودیہ کا ایک ایک سال کم از کم لگتا ہے جہاں خلافت عثمانیہ کا فوجیوں کا قلعہ تھا جہاں وہ گھڑیال والی بڑی عمارت ہے کئی سال لگے اس پتھر کو توڑنے میں تو کیا ضرورت تھا جب ادھر سے منع ہے کہ مکہ کے پہاڑ جو ہے وہ جب ہٹ جائیں گے عمارتیں بنے گی تو قیامت اور قریب ہو جائے گی ان کو اللہ نے بنایا ہی سخت ہے بہرحال فم شوفی منا کے بہا اے انسانوں تم چلو زمین کے کندھوں پر زمین کے سینے پر کندھا جب استعمال ہو جاتا ہے نا تو زیادہ تابیداری کی طرف اشارہ ہوتا ہے جس کو قرآن نے دوسرے مقام پہ فرمایا نا کہ والدین کے سامنے وقف لہما جناح ظلم الرحمہ والدین کے سامنے جھک کے اپنے کندھوں کو جھکا کے ملو ویسے اوروں کے اور کسی کے سامنے جھک کر ملنا اتنا اچھا نہیں ہے بعض رات نے لکھا ہے علماء یا پیر یا بزرگوں کے سامنے تھوڑا جھک کر ملنا کوئی حرج کی بات نہیں لیکن قرآن کی عیت والدین کے سامنے جھکنے کا تو صاف حکم دے رہی ہے مناقب کہتے ہیں زیادہ تابے دار ہے زمین تمہاری زیادہ تابے دار ہے جب تک اس کا امر ہے تمہاری تابے دار ہے جب وہ اپنے امر کی رسی کھینچ لیتا ہے تو پھر دیکھو ہمارا بھی یہی حال ہوا تھا اب بھی اکتوبر ہی چل رہا ہے گزشتہ اکتوبر میں انڈونیشیا کے اوپر کیسی مصیبت جرمن میں جاپان میں اللہ کا امر ہے کوئی انسان اتنا بڑا دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں بڑی مضبوط عمارتیں بنا لوں گا فلان کر لوں گا اس طرح کر لوں گا شداد نے جو جنت بنائی تھی دیکھنا بھی نصیب نہیں ہوا تھا اللہ کے قدرت کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا انسان کو آجزی کے ساتھ رہنا چاہیے اللہ کو آجزی ہی پسند ہے زمین میں رزق کھاؤ چلو پھرو سیر بھی کرو اور تجارت کے لیے سفر بھی کر سکتے ہو بہت نشہور لیکن یاد رکھنا کہ اللہ کی طرف سب کو جمع ہونا ہے امین تم ہی تمور کفار کو خطاب اس وقت کے لحاظ سے مشرقین مکہ کو خطاب ہے کیا تم مطمئن ہو اس ذات سے جس کے قبضۂ قدرت میں آسمان و زمین ہے اگر تمہیں وہ زمین میں دھنسا دے جیسے پہلے قوموں کے اوپر دھنسنے کا عذاب آیا قوم لوت وغیرہ پر ہی تمور اور زمین جب وہ ہلنے اور لرزنے بھی لگے اور اندر بھی لینے لگ جائے تو پھر کیا کرو گے بس اس وقت اس وقت بھی بدبخت لوگ ڈاکے ڈالیں گے چوری لوٹ کریں گے جب زلزلہ آیا تھا نا یہاں پر اللہ معاف فرمائے ایسے دن نہ دکھائے انسان کو رجوع اللہ کی اللہ توفیق عطا فرمائے کہ مردہ لاشوں سے لوگوں نے ان کے عورتوں کے کڑے اور وہ چیزیں اتاری اور لوٹ گسوٹ میں لگ اب جو آپ تاریخ تازی پڑھ رہے ہیں جو گزشتہ ہفتے میں انڈونیشیا میں آیا وہاں بھی یہی ہو رہا ہے کہ ادھر زلزلہ ہو رہا ہے ادھر یوں لوگ گر رہے ہیں ادھر یوں مر رہے ہیں اور وہ جو چوری کرنے ہیں ڈاکہ ڈالنے ہیں لوٹنے والے وہ کسی کے زیورات کھینچ رہے ہیں کسی کا مال لوٹ رہے ہیں انہیں یہ نہیں پتا کہ وہ اس زد میں تو میں اس طرح کیسے بچ سکتا ہوں انسان درندہ سے بھی بدتر ہو گیا نا جی بلائے ککل انعام بلح مزل جب خدا خوفی اسلامی تعلیم سے انسان دور ہو جائے تو کا کل انعام نام پارے کہتے ہیں کا کل انعام بلح مزل پھر جانوروں کی طرح ہے جانور سے بھی بدتر ہے جانور بھی اتنا نہیں ظلم کرتا جیسے یہ کرتا ہے اور اگر یہ انسان ایک ہو اور امام وہی کو بنائے اللہ رسول کو امام بنائے اور اس کی تابیداری میں چلے تو پھر فرشتے اس سے پیچھے رہ جاتے ہیں اس کا مقام اور اونچا ہے اور اگر بدل جائے تو پھر درندے کی درندے بھی کوئی چیز نہیں وہ بھی ایک دفعہ منہ بند کر کے بیٹھ جاتے ہیں سب سے بڑا درندہ شعر یا بیڑیا ہوتا ہے تاریخ لکھتی ہے کہ وہ جب کھانا رج کے کھا لیتے ہیں تو ان کا منہ بند ہو جاتا ہے وہ پھر ظلم زیادتی نہیں پھر جس دن بھوک لگے گی اس دن دیکھا جائے گا اور یہ تو رجتا ہی نہیں ہے انسان کے حدیث میں آتا ہے نا کہ وہ انسان جو خلاف فطرت ہو گیا فطرت تو انسان کی ہے نا اب واہ ودانی الفطرہ و اب واہ ری او او مجسانی حدیث میں جناب کا فرمان ہے نا ہر بچہ اسلام پر پیدا ہوتا ہے اس کو ماحول پھر غلط بنا دیتا ہے تو اس جب انسان اپنی فطرت کے اوپر رہتا ہے تو پھر لوٹ گسوٹ ظلم و ستم نہیں کرتا جب فطرت سے ہٹ جاتا ہے یعنی اسلامی تعلیمات سے دور ہو جاتا ہے تو پھر درندہ بن جاتا ہے اور درندوں سے بھی بدتر ہو جاتا ہے پھر لوٹ گسوٹ اور ظلم و ستم اور جیسے دنیا میں سب ہو رہا ہے آپ سمجھ رہے ہو یہ اسی وجہ سے کہ اسلام قرآن حدیث سے یہ لوگ دور ہیں مسلمان ہونے کے لحاظ سے ہوں دوسرے امن لیے یورسل علیکم حاصبہ کیا تم مطمئن نہیں ہو مطمئن ہو گئے ہو اس ذات سے جس کا زمین و آسمان پہ کنٹرول ہے کہ تمہارے نافرمانیوں کی وجہ سے تمہارے اوپر پتھر کی بارش برسا دے تو کیا کرو گے یہ تو ملیشیا کی پتنی کس ملک میں پچھلے سال مچھلی کی بارش برسی تو ساروں کے ہڈ فیل ہونے لگ گئے بیمار ہو گئے پہلے پھر بعد میں تحقیق ہوگی نہیں وہ مچھلیاں یوں فضا میں چڑھ گئی تھی نا تو بس وہ اوپر بڑی ہو ہو تو تو لوڈ زیادہ گیا وہ نیچے گر گئی ہیں بس لوگ مطمئن ہو ہو گئے کہ چلو پھر ٹھیک ہی گیا اس طرح مچھلی تو ایک فطرت کی چیز تھی اور جگر پتھر برسنے لگ جائے جیسے قوم لود کے اوپر برسے تو پھر کیا کرو گے لہٰذا ان تمام واقعات کے آنے سے پہلے اپنے آپ کو درست کرنا ضروری ہے وَلَقَدْ قَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ ان سے پہلے جو اللہ رسول کی تکذیب کرنے والے لوگ گزرے ان کے حالات دیکھ لو ان کے کھنڈرات بھی اب تک موجود ہیں لوگ کہتے ہیں جی سو سال کی عمارت کی گارنٹی ہوتی ہے فلان ہوتا ہے تو پھر ہو جاتا ہے پھر پھر قوم سمود کی بستیاں کیوں نہیں ختم ہوئی سینکڑوں سینکڑوں ہزاروں سال ہو گئے ہیں وہ ابھی تک ان کے کھنڈرات اور ان کے دروازے اور ان کا وہ سمود وسمود الزین جاب بلباد جاب الصخر بلباد جنہوں نے بڑے بڑے پہاڑوں کو تراش کر کے اپنے گھر بنائے تھے وہ گھر تو بھی موجود ہیں وہ سمود کی بستی بستی تھی وہاں سے گزرو کیوں ان پر عذاب آیا کیوں ان کے دل پھٹ گئے اور یوں ہوا تو سمجھ آ جائے گی کہ اللہ رسول کی تکزیب کی تھی اس لیے ہوا فرمایا والم یا رحو اللہ کی قدرت سمجھنے دیکھنے کے لیے پرندوں کو نہیں دیکھتے یہ انسان کہ ان کے اوپر یہ کیسے اڑ رہے ہیں اور پھر کبھی پرندے بھی مختلف چالیں کرتے ہیں کبھی تو اڑتے جا رہے ہوتے ہیں پر کھولے ہوئے ہوتے ہیں کبھی پر بند کر لیتے ہیں پر بند کر کے یوں کرتے ہیں کبھی رک جاتے ہیں پر کھولے ہوئے ہیں اور اپنی جگہ پہ رک کے یوں دیکھتے ہیں تھوڑا ریسٹ کرتے ہیں یا کیا کرتے ہیں پھر چل پڑتے ہیں فرمایا کہ یہ اللہ کے قبضۂ قدرت میں ہے کہ ان پرندوں میں اس نے صلاحیت رکھی ہے وہ یوں اڑتے ہیں اور یہ نہیں کہ وہ تھوڑا وزن ہوتا ہے یا یوں ہوتا ہے بڑے بھاری بھاری پرندے جو ہے وہ اس موسم میں کونج ایک پرندہ ہوتا ہے پرندہ ہے یا وہ جانور ہے وہ بکرے جتنا ہوتا ہے اور ہمارے علاقوں میں یہ سواں جو دریائے سواں ہے یہ سردیوں کے موسم میں روس سے یہ اڑتا ہے اور ادھر آتا ہے پھر جیسے گرمی شروع ہوتی ہے تو یہ یہاں سے اڑتا ہے اور بالکل لین کے اوپر اڑتا ہے اور اس کو بڑے خاص طریقے سے شکار کیا جاتا ہے وہ بڑا اونچا ہوتا ہے اور اس کا وزن تیس کلو چالیس کلو پچاس کلو اور اتنی اونچی پرواز کے اوپر وہ اڑتا ہے یہ اللہ کے امر سے دنیا کہتی ہے جناب کہ زمین میں قوت کیا ہے سکل ہے جاذبیت ہے تو اوپر پتھر پھینکو تو زمین میں قوت سکل ہے وہ کھینچ لیتی ہے تو کھینچے نا زمین پھر اس کو اللہ کے امر سے وہ چیزیں ہیں اور فلان فلان اور بہت بڑے جب گولے برسے یوں ہوا تو وہ اوپر تو ایک جگہ ایسی آتی ہے میں تحقیق سائنس کی بیان کر رہا ہوں اللہ عالم وہ میں اس کے صحت کا ذمہ دار نہیں ہوں کہ وہ ٹھیک بات کہی یا غلط بات کہی کہ ایک سطح آتی ہے ایسی کہ اس کے اوپر اگر چیز ہو تو نیچے نہیں گرتی تو جب اوپر سے عذاب کے پتھر برستے ہیں تو وہ نیچے کیوں گر جاتے ہیں وہ تو ایک سطح سے اوپر سے گرتے ہیں وہ اوپر ہی رک جانے چاہیے یہ ساری ایسی باتیں ہیں تاکہ یوں ہو یا یوں ہو بہرحال اسلام بڑے آسان راستہ دیتا ہے کہ یہ سب کچھ اس معبود کے قبضہ قدرت میں ہے جو تمہارا خالق ہے اور معبود ہے ہمارا اس پر ایمان ہے سائنس کبھی ادھر کروٹ بدلتی ہے کبھی ادھر بدلتی ہے وہ بدلتی رہے <clears throat> ہمارا ایمان سائنس کی تحقیق کی وجہ سے نہیں ہے ہمارا ایمان تو جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کلام نازل ہوا جو آپ کی احادیث ہیں اس کی وجہ سے ہمارا ایمان ہے کہ یہ جس ثقیل چیز کو وہ اوپر رکھنا چاہے وہ رکھ سکتا ہے اور جس کو گرانا چاہے وہ گرا دیتا ہے اتنا آسان کام ہے یہ کوئی مشکل نہیں ہے یہ مایوم سے سے الرحمان کہ کوئی نہیں یہ پرندے وہاں نہیں روک سکتے مگر اللہ ان کو روکا رہا ہے بصیر امن حاض ہو کیا وہ کافر جو اللہ کا مقابلہ کرتا ہے اس کے پاس کوئی لشکر ہے جو اللہ کے عذاب کے مقابلے میں اللہ کے عذاب کے مقابلے میں وہ تمہیں بچا لے گا ایسا نہیں ہو سکتا جو آپ غزوہ بدر کا واقعہ تفصیل کے ساتھ پڑھیں قرآن مجید نے اس کو بڑے یوم الفرقان کے ساتھ بیان کیا ہے پہلا غزوہ ہے اور شیطان بھی اپنا لشکر لے کر شیطان بھی اپنا لشکر لے کر ابو جہل کے ساتھ شریک ہو گیا تھا مکہ میں اور جب پہنچا بدر کے قریب تو کہتا ہے انی ارا مالا ترون انی خاف اللہ میں تم سے جدا ویسے تو میرا ارادہ تھا تمہارا ساتھ دینے کا لیکن اب میں وہ لشکر دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ رہے ہو لہٰذا میں جا رہا ہوں انیرا دسویں پارے کا دوسرا رکھو ہے انیرا مارا ترو خاف اللہ میں جو دیکھ رہا ہوں تم نہیں دیکھ رہے بس اللہ نے دکھا دیا اللہ کی مرضی ہے جب کوئی کرشمہ دکھا دے کوئی لشکر کافر کا یا شیطان کا وہ اللہ کے عذاب کا مقابلے میں کچھ بھی نہیں کر سکتا اللہ حفاظت فرمائے فرمایا کافر دھوکے میں ہیں کیا سوچتے نہیں ہیں اللہ پاک رزق دیتا ہے اگر وہ رزق کو روک لے بارشیں ہی چند دن روک لے زمین کو خوش کر دے انسان کیا کر سکتا ہے انسان کی تمام مشینری وہ زمین کو سیراب نہیں کر سکتی ہے کس کتنے دن تک کرے گا زمین کی گہرائیوں سے اگر پانی کو نکالتا ہے تو وہ بھی اسی ذات کی عطا کردہ ہے وہ بھی بارشوں کی برکت سے ہوتا ہے فرمایا یہ کافر اپنی شرارتوں میں سرگردہ ہیں تم اور نفور اس شرارتی کو کہتے ہیں جس کا دماغ ٹھکانے پہ نہ ہو جیسے نشے والا بندہ نا نشے والا بندہ نشے کے بعد بڑی بڑی وہ ڈھینگے مارتا ہے بڑے بڑے ڈکار لگاتا ہے یہ کر دیں گے یہ کر دیں گے پتہ اس کو اپنا بھی نہیں ہوتا کافر اس طرح کے نشے کی حالت میں ہیں وہ اللہ کی قدرت کو سمجھنا نہیں چاہتے وہ غور تو کریں انہیں سمجھ میں آ جائے گا کہ کوئی طاقت اللہ کے مقابلے میں کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتی ہاں فرمایا فمشی مکبن اعلیٰ وجہ ام امشی سبین اعلیٰ سرات مستقیم ایک زہری مثال دی ہے کہ ایک شخص ہے جو الٹا چلتا ہے سر کے بل اور ایک ہے جو سیدھا پاؤں کے بل چلتا ہے زہرا دونوں کی چال میں فرق ہے جو سیدھے پاؤں کے ساتھ سرات مستقیم پہ چل رہا ہے وہ حق پر ہے الٹا چلنے والا تیز چل بھی نہیں سکے گا صحیح چل بھی نہیں سکے گا ٹیڑھا بھی جائے گا تو بات اسی طرح ہے کہ جو اسلام پر ہے وہ سیدھا چلنے والے ہیں خلاف اسلام جو راستے ہیں وہ سارے ٹیڑے چلنے والے ہیں وہ غلط ہیں اور ایک حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ کافر دنیا میں ٹیڑھا چلتا ہے سرات مستقیم سے روح گردانی کرتا ہے تو آخرت میں بھی اس کو الٹا چلایا جائے گا سر کے بل چلے گا یہاں پر لوگوں نے بڑی تحقیق کی جی سر کے بل کیسے چلے گا فلاں چلے گا مسلمان کے لیے تو اس پر سوچنے کی ضرورت نہیں ہے وہ رب جو پاؤں پہ چلانے پہ قادر ہے وہ سر پہ چلانے پہ بھی قادر ہے ہمارا ایمان ہے اس میں کیا مشکل کی بات ہے اللہ کے قبضے میں وہ اللہ جی ان شاخم وہ جان السما افسار خلیل اما وہ اللہ وہ ہے جس نے تمہیں دیکھو یہ قوت سماعت دی ہے حافظہ ہے اعضاء و جوارے دیے ذرا سی چیز انسان کی کمزور ہو جائے ذرا سی چیز سماعت ہی سمجھ لیں بینائی سمجھ لیں کتنی مشکل پیش آتی ہے اور جب تک سسٹم ٹھیک ہوتا ہے نا جی بندہ سمجھتا ہی نہیں ہے کہ یہ بھی کوئی چیز ہے اور جب چالیس پچاس سال کے بعد ڈھلنا شروع ہو جاتا ہے اس سسٹم میں جب کمی آتی ہے تو پھر سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ کی عطا کردہ چیز ہے جیسے لوگ دانتوں کا خیال نہیں کرتے صفائی ستھرائی کا خیال نہیں کرتے جب وہ ٹوٹنے لگتے ہیں گرنے لگتے ہیں ایک آدھ نکال دیتے ہیں اس کے بعد اندازہ ہوتا ہے کہ دانت بھی بڑی نعمت تھی جو اب تک تو توجہ نہیں ہوئی تھی فرمایا یہ سب نعمتیں اللہ نے تمہیں دی ہیں اور اللہ کا مطالبہ کیا ہے تشکر سبحان اللہ کہنے سے تھکتے ہو میرے رب سب کچھ آپ کا فضل ہے یہ سب نعمتیں آپ نے عطا کی ہیں ہم پورا شکر بجا نہیں لا سکتے شیخ سعدی رحم اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ ہر نعمت پر شکر ہے اور سانس کے آنا جانے میں جملہ ایک ادا ہو سکتا ہے لیکن سیاس کا آنا اور جانا نعمتیں دو ہیں سانس آئے اور بار جائے نعمتیں تو دو ہوئی نا جی لیکن اس پر شکر ایک ادا ہو سکتا ہے الحمدللہ ہم نعمتوں کا اللہ کی نعمتوں کا شکر بجا نہیں لا سکتے یہی اقرار ہو لیکن بجا تو لاتے رہنا چاہیے جتنا لا سکتا ہے فرمایا وہ اللہ وہ ہے جس نے تمہیں زمین میں پھیلایا جگہ دی رہائش دی نعمتیں دی پھر اسی کی طرف لوٹنا ہے کافر کہتے ہیں قیامت کب آئے گی جواب دے دیجئے کہ قیامت کا حقیقی اللہ کو ہے کب آئے گی کس تاریخ کو آئے گی کس ٹائم آئے گی کچھ علامتیں بتا بتا دی محرم میں آئے گی جمعے کے دن آئے گی دس محرم وغیرہ وغیرہ فرمایا کافروں کے قریب جب قیامت آئے گی یعنی دیکھ لیں گے یہ ہولناک منظر تو سیاہ ہو جائیں گے چہرے پھر انہیں سمجھ آ جائے گی یہ تو بات ہو گئی ہے فرمایا اللہ اگر مسلمان کو دنیا سے اٹھا لیتا ہے یا زندہ دیتا رہتا ہے مسلمان کی تو دونوں حالتیں رحم و کرم والی ہیں لیکن کافر کو ہلاک کر دے تو دنیا کے لحاظ سے بھی ہلاک ہوا آخرت میں بھی ناکامی اللہ نے آخر میں ایک اپنی قدرت کا اظہار کیا ہے کہ دیکھو تم پانی ہر روز استعمال کرتے ہو تمہیں اس کی قدر نہیں ہے اور ضائع بھی بہت کیا جاتا ہے جیسے آپ سمجھتے ہو اگر یہ رب العالمین پانی کو لے لے سکا دے خشک کر دے تو کون سی طاقت ہے تمہارے پاس جو تم اس پانی کو لا سکتے ہو اللہ سمجھ نصیب فرمائے